ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يذله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا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 وكل وكل بدعة ضلالة ضلالة في النار بالله السميع من من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم وما آتيتم زكاة تريدون وجه فأولئك هم المضعفون <coughs> محترم سامین نوجوان ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پانچ ارکان مقرر کیے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام والا خمس شہادت واللہ الہ الا اللہ و اقام السلام و ایتاء الزکاة و سیام رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اسلام کے پانچ ارکان ہیں شہادتین کا اقرار کرنا پانچ وقتہ نماز کو قائم کرنا زکات ادا کرنا و رمضان ماہ رمضان کا روزہ رکھا رکھنا البیت من استطاع الیہ سبیلا اور آخری اور پانچ رکن ہے حج بیت اللہ تک پہنچنا حج بیت اللہ کی جو طاقت استطاعت رکھتا ہو اسے حج ادا کرنا یہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں پانچ ارکان میں سے ایک اہم رکن بلکہ نماز کے بعد کلمے کے بعد سب سے پہلا رکن نماز ہے اور نماز کے بعد سب سے بڑا رکن جو ہے وہ سکات ہے اسی لیے پورے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے زکات کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے وہراتا اے لوگوں زکات ادا کر نماز پڑھو اور زکات ادا کرو اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے مکمل اسلام میں داخل ہونے کی شرط قرار دیا ہے اگر شرک سے توبہ کر لیں نماز قائم کریں اور دیں پھر یہ تمہارے دینی بھائی بن پاتے ہیں انسان نماز کے ساتھ اور کرنے کے ساتھ جب زبات کی ادائیگی کرتا ہے تبھی انسان جو ہے مسلمان بنتا ہے زکات کے بڑے فوائد ہیں اللہ رب العالمین نے ایک بڑا فائدہ تو زکات کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا سنن نبی داؤد کی روایت اے لوگو ان اللہ لم یفرد الزکات ان اللہ لم یفرد الزکات الا لیتیب ما بقی من اموالکم و کما تعالی رہی سلام اے لوگوں نے اللہ اے لوگوں اللہ نے تم پر زکات اس لیے فرض قرار دیا ہے کہ زکات ادا کرنے کر, کر, کر دینے کے بعد تمہارا بقیہ مال پاک ہو جائے مال کو پاک کرنے کے لیے اور مال کو ہر غیر کے حقوق سے صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکات کو فرض قرار دیا ہے اسی لیے رب العالمین نے زکات کا فائدہ بیان کرتے ہوئے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا قرآن کے اندر فرمایا خود خود من اموالہم اے ہمارے نبی آپ ان کے مال کی زکات لے خود من اموالہم صدقہ آپ ان کے مال کی زکات لے تو تطہرہم وتزکیہم بها اس کے ذریعے ان کا مال پاک ہو جائے گا وہ وتو وتزکیہم بها ان کے نفس کی صفائی ہو جائے گی مال زکات کا کہ دو بڑے فائدے بیان کیے گئے ایک تو انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر مال پاک ہونے کے ساتھ ساتھ آدمی کا نفس پاک ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے دین کی طرف دین کی پیروی شریعت کی پابندی اللہ اس رسول کے رسول و فرما برداری میں سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے انسان کی اولاد اور انسان کا مال یا عن ذكر الله اے مومنو ہوشیار رہو تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالی کے یاد سے غافل نہ کر دے مال کی محبت انسان کے دل میں اللہ نے پیوست کر دیا ہے مال کی محبت انسان کو حسد پر کینا کپٹ پر بخص و عناد پر یہاں تک کہ غیروں کے مال کے دسم کرنے ہرس تما بخل کنجوسی پر آمادہ کرتا ہے آمادہ کرتی ہے اسی لیے جب انسان ہر سالانہ برابر اپنے مال کی حساب مال کا حساب کر کے زکات ادا کرتا ہے تو زکات ادا کرنے سے انسان اپنے نفس کو بخل کنجوسی سے پاک کر لیتا ہے فرمایا وہ تو سب کی ہندا ہمارے نبی آپ ان کی زکات لے کر کے ان کو پاک کریں ان کے نفس کو صاف کریں اور جب بھی یہ لے کر کے جمع کرنے کے لیے آپ کے پاس تو آپ ان کے حق میں دعا کریں ان کا وہ دعا چونکہ آپ کا کی دعا ان کے حق میں جو آپ دعا کرتے ہیں اس سے ان کے دل کو بڑا اطمینان ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے سکاط کو فرض کر کے غریب اور امیر کے اندر الفت محبت کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے جب بھی مالدار اپنے مال کے ذریعے غریبوں کی ہمدردی کرتا ہے یتیموں بیواؤں کے کام آتا ہے جس سے تمام محلے کے غریب لوگ کے دلوں میں مالداروں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین نے ادا کرنے والے کی کی بڑی فضیلت بیان ہے فرمایا جو لوگ ایمان ایمان لائے کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں وہ آکام السرا کا نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ آتا الزکاتا اور وہ زکات برابر ادا کرتے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون موت کے مرنے کے وقت ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا انسان اگر سکاط ادا کرتا ہے نماز کی پابندی کرتا ہے عمل صالح کرتا ہے تو بہت بڑا مقصد بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو دنیا کے چھوٹے مرنے کا وقت آتا ہے تو جس کو اس کو آخرت میں جہاں لے جایا جا رہا ہے وہاں کا کوئی خوف اور ڈر اس کو نہیں رہتا جہنم کا گھر اس کو ایسی بشارت سنا دی جاتی ہے کہ اس کے اس کے نزدیک اللہ رب العالم اس کے نزدیک موت سے زیادہ کوئی محبوب ترین چیز نہیں رہ جاتی یہ ہے بڑا خوف ان کا مطلب نمبر دو بڑا ہم یا اور ایسے لوگوں کو کوئی غم نہیں ہوگا بننے کے وقت انسان دیکھتا ہے زندگی بھر کی بنی بنائی پراپرٹی چھوٹ رہی ہے بنگلہ ہو رہی ہے بچے یتیم ہو رہے ہیں دوست احباب سے جدا ہو رہا ہے اسے کوئی غم نہیں ہوتا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو چیزیں چھوٹ رہی ہے فرشتے اس کو بشارت دے رہے ہیں کہ اس سے اچھی چیزیں تمہارا انتظار کر رہی ہے میرے بھائیوں زکات کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ جو لوگ مال ایمان لائے کرتے ہیں اپنے وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں اور برابر زکات ادا کرتے ہیں اللہ فرماتے ان ان کو کا رب کے پاس ہے انہیں نہ غم ہوگا اور نہ کوئی ان کو وہاں خوف ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن پانڈوی ایسا ادا کر کرنے والوں کا ایک ایک فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ حدیث سنن نبی داؤ مسلم احمد بن حنبل شوق الایمان ان پر حقیق ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم سن من جاء به النما ایمان فقد دخل الجنہ اے لوگوں پانچ نیکیاں ایسی ہیں من جاء به النما ایمان جو انسان ایمان کے ساتھ کے سامنے یہ پانچ نیکیاں لے کر کے آئے گا فقط دخل الجنہ سمجھو کہ وہ جنت میں پہنچ چکا ہے آر فرمایا خمس من جا ایمان پانچ اعلی درجے کی نیکیاں ہیں جو انسان ایمان کے ساتھ ان پانچوں نیکیوں کو لے

ذرا سن لو اے کتنی بڑے وقتی کتنی بد نصیبی ہے اور کتنی بڑی نعمت سے انسان محروم ہو رہا ہے جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے ہم سن من جا من جا بہنما ایمان فقط دخل الجنہ اے وہ پانچ نیکیاں ہیں پانچ اعمال ہیں جو انسان ایمان کے بعد ایمان کے ساتھ یہ پانچ نیکیاں لے کر کے آئے گا وہ سمجھو کہ جنت میں داخل ہوا وہ جنت میں گیا میرے بھائیو اپنے آپ کو جنت سے کیوں محروم کرتے ہو اپنے آپ کو مسجد سے کر کے نماز سے نماز طرف کر کے اپنا اتنا بڑا خسارہ کیوں اٹھاتے ہو نبی پاک صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلا عمل وہ ہے نماز ہے مرحب الخمس سے نماز کی پابندی کیا اور پچ وقتہ نماز کی پابندی کا مطلب کیا ہے ارا وضو کی حفاظت کرتا ہے وہ روکو ہننا نماز کے روکو کی حفاظت کرتا ہے وہ سجود ہننا سجود کی حفاظت کرتا ہے اطمینان کے ساتھ روکو و سجود کرتا ہے وہ مواقع ہننا اور نماز کے وقت کی حفاظت کرتا ہے آپ نے ساتھ نمایا ایمان کے بعد نجات اس کو ملے گی جو پانچ اسلام لے کر کے آئے ان میں سب سے پہلا عمل بچوقتہ نماز کی حفاظت ہے نمبر دو آپ نے شاپ رمضان جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ماہ رمضان بھی قریب آ چکا ہے یہ ماہ رمضان کا روزہ اس کی جس نے حفاظت کیا اس کے لیے جو دخول جنت کی بشارت ہے نمبر تین آپ نے ساتھ رمایا وہ بڑی تعلیم سطح شریرہ تو کے بیت اللہ کرے نمبر چار آپ نے ساتھ فرمایا وہ آتا وہ سکاتا دین طیبا بہا نفسہ اور اللہ نے اسے مار دیا ہے تو خوش جنابت کیا کرتا ہے میرے بھائی زکات ادا کرنے سے مال میں اللہ تعالیٰ نے بہانے مال کے بہانے کی بشارت سنائی ہے اللہ کر رکھا

واتوب الی الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى اما بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہمیں زندگی کا آداب اور ایک معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے آپس کی الفت و محبت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق بدگمانی کرنے سے بچو ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق بدگمانی سے بچیں اگر ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق کوئی فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو ان جاءکم فاسق لنبین فتبینو اگر کوئی چلتا پھرتا انسان تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آتا ہے تو اس کو آگے بڑھانے کے پہلے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے اس لیے ہم تمام مسلمانوں کے فرائض میں سے ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے مطابق بدکماری کا شکار نہ ہو بدکماری نہ کرے اور اگر کسی نے کسی مسلمان بھائی کے متعلق کوئی خبر پہنچا دی ہے تو اس کی تحقیق کر لی جائے قبل اس کے کہ ہم لوگوں میں بڑھائیں ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے اگر ہم نے بغیر تحقیق کے کسی بات کو ہم نے آگے بڑھایا تو نبی مرضی کا ایک انسان کے نمبر ہی جھوٹا ہونے کے لیے ایک انسان کے اللہ تعالی کے نزدیک اور جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے بڑھا دیا کرتا ہے اسی لیے آج ہمارے موبائلوں میں میں ہمارے ٹیلی فون بڑے آج میسج کا دور ہے چلا آ رہا ہے کوئی نبی کی حدیث پر کوئی کچھ نہ کچھ بھیجتا رہتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے اس کو آگے بڑھاؤ گے تو اتنا زیادہ ثواب ملے گا اس میں شرک بھی ہے کا نام لے کر کے یہ تحقیق کر لینا بے انتہا ضروری ہے اگر آپ نے تحقیق نہ کیا اور آگے بڑھا دیا اور وہ بات غلط تھی تو جتنے لوگ اس غلط بات پر عمل کریں گے سب کے برابر آپ کو بھی گناہ ملتا رہے گا نیکی کی بجائے آپ کو گناہ پیدا کر دیا گیا احتیاط کریں اسی طرح سے حکمرانوں کے خلاف اے عدالتوں کے خلاف یا کسی بزرگ انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کو تک ایک ذمہ دار سے لے کر کے ایک مزدور تک جو بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے اس کے مطابق کوئی بات اگر کہہ دے تو اسے عام کرنے کے پہلے پہلے قرآن ہمیں کہتا ہے حدیث ہمیں کرو میرے بھائیوں اپنے مسلمان بھائیوں کی اپنے بڑوں کی اپنے چھوٹوں کی اپنے امیروں کی اپنے غریبوں کی اپنے ذمہ داروں کی اور اپنے عام مسلمان بھائیوں کی عزت کا خیال رکھو ان کے مطابق کوئی بات اگر کہی جائے اللہ تعالی اکبر